اللہ الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الرحمن الرحيم عليك عليك يا يا يا يا رسول وعلى وعلى واصحابك واصحابك حبيب نبي نور الله السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ کو یاد ہے نا کہ کل ہم نے سلام کرنے کی سنت پہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی تھی اور یہ بھی سنا تھا کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو آپ سلام کرنے کی عادت بنایا کریں کہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے یقیناً کل کئی مدنی منوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور جب گھر پہنچے ہوں گے تو گھر والوں کو بھی سلام کیا ہوگا یاد کریں ہو سکتا ہے کسی نے اپنے رشتہ داروں کو بھی سلام کیا ہو ہاں آپ چیز لینے گئے تھے امی نے آپ سے دودھ منگوایا تھا آپ دودھ والے کے پاس پہنچے تو وہاں بھی سلام کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو دیکھیں ثواب کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اگر آپ اس کی عادت بنا لیں کہ جب بھی کہیں جائیں اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس میں چڑھتے ہیں تو بس میں سلام کریں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو جو مسلمان لوگ کے قریب سے گزرے تو انہیں سلام کریں تو انشاءاللہ مدنی منع جو ہیں وہ در حقیقت مدنی منع جب بھی لگتے ہیں کہ جب وہ سنتوں پر عمل کرتے نظر آتے ہیں تو اگر نہیں کیا تھا تو پھر آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ پیارے پیارے مدن منو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ایک غلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا اس غلام نے نہ کبھی دریا دیکھا تھا نہ کبھی کشتی میں سفر کیا تھا اب جیسے ہی کشتی پانی پر چلنا شروع ہوئی اس کو تو ڈر لگنے لگا اور اس نے شور مچانا شروع کیا اور زاروں کتار رونے لگا اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم کیوں گھبرا رہے ہو لیکن اس کا ڈر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا ایک عقل مند شخص اس کشتی میں بھی مسافر تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو چپ کرا دوں بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ چپ کرائیں اس کو اس نے ایک دوسرے غلام کو اشارہ کیا اس نے اٹھا کر اس غلام کو دریا میں پانی میں ڈال دیا اب جیسے اس نے ایک دو ڈبکیاں لگائی تو چونکہ کشتی کے قریب ہی تھا تو اس نے کشتی کو پکڑ لیا اور تھوڑی دیر لٹکنے کے بعد چپکے سے آ کر کونے میں بیٹھ گیا اور بالکل خاموش ہو گیا بادشاہ کو اس کی یہ حکمت یہ بڑی پسند آئی اور اس نے کہا کہ اس میں کیا راز ہے یہ کیسے ایسے خاموش ہو گیا تو اس عقل مند شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی دریا میں ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی کبھی دریا ہی نہیں دیکھا تھا اور کشتی میں اس کو کتنا آرام ہے یہ کشتی کتنی بڑی نعمت ہے اس کو اس کو پتا ہی نہیں تھا اب جب اس نے اس مصیبت سے چھٹکارا کشتی میں سفر کرنے کو ہی جانا تو یہ سمجھ گیا کہ کشتی کا سفر دراصل اس دریا کے معاملے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے تو در حقیقت آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو تو پیارے پیارے مدنی منو الحمد ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ایمان جیسی عظیم شان نعمت ہمیں عطا فرمائی پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس حکایت کے نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک چیز کی قدر وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں جیسے آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور مدرسۃ المدینہ میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو قاری صاحب تجوید و قرآد کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے مدرسۃ المدینہ جیسی نعمت ہمیں ملی اور ہم قرآن پاک حفظ اور ناظرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پھر اسی طرح آپ اگر اپنے ظاہری حلیے پر دیکھیں تو اس مدنی ماحول نے آپ کو سفید لباس پہنا دیا یقیناً اس وقت آپ کے سر پر امامہ شریف بھی ہوگا آپ نے چادر بھی اوڑھ رکھی ہوگی پردے میں پردہ کر کے بھی آپ بیٹھے ہوں گے تو ان تمام باتوں کو اگر آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ اس وقت تو نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے پنجاب میں سخت سردی ہے اور آپ جس درجے میں بیٹھے ہوں گے وہاں ہیٹر بھی چل رہا ہوگا تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جو مدرسہ ملا اس میں ہمیں یہ نعمتیں بھی ملی ہیں کہ اس وقت ہم دریوں پر بیٹھے ہیں ورنہ ہمیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھنا پڑتا ہمیں پڑھنے کے لیے ایک عمدہ قسم کی جو ہے وہ ہماری مجلس نے وہ ڈیکسیں بھی دے رکھی ہیں تاکہ ہم قرآن پاک رکھ سکیں یہی قرآن پاک جب ہم اپنے درجوں سے باہر جاتے ہیں تو اپنے الماریوں میں رکھ کر جاتے ہیں تو جناب مجلس نے ہمیں وہ بھی الماریاں بنا کر دی تو ان تمام نعمتوں کو جو ہم نے پایا ہے اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اس نعمت میں ہمیں برکت بھی دی جائے گی پھر اس طرح بتدریج اگر ہم دیکھتے جائیں تو گھر میں جاتے ہیں تو اب گھروں میں بھی سہولتیں میسر ہوتی ہیں کھانا پینا ہے سونا ہے رات سوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امی جان آپ کو بستر بچھا کر دیتی ہیں تو آپ کو اوڑھنے کے لیے بھی دے رہی ہیں تو آپ کے لیے گرم پانی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی بھی معاملات کر رہے ہیں تو اچھے اور پیارے مدنی منع تو وہی ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کی قدر کرتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں تو مدرسے کی چیزوں کی قدر کرتے ہیں گھر پر جاتے ہیں تو گھر پر قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان دیا یا دنیا بھر میں جو بھی جس ملک میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایک نظام دیا ایک سوچ دی تو اس ملک سے بھی محبت ہونی چاہیے اس ملک کے جو شرعی طور پر جو قوانین ہیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے تو پیارے پیارے مدنی من آج کے مدنی پھول میں ہم یہی اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تعالی کی جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں ہم اس نعمت کی قدر کریں اور علماء نے اس نعمت کا ایک بہترین جو شکر گزاری کا جو انداز بتایا کہ جو نعمت ملے اللہ کا شکر کریں الحمد کی کثرت کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی تو تمام مدد نے بلند آواز سے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کیا بلند آواز سے کہے الحمد رب العالمین سبحان اللہ پھر اسی طرح مدرسے کی نعمتیں ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمد رب العالمین گھر میں جاتے ہیں تو اسی طرح کھانا پینا جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں ہمیں برکت عطا فرمائے گا پیارے پیارے مدنی منو یقیناً آپ روز صبح جب مدرسے میں تشریف لاتے ہیں تو دعائیں مدینہ ہوتی ہے اب مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ دعائیں مدینہ کیا ہوتی ہے جی ہاں دعوت اسلامی میں صبح کے اوقات میں جب ہمارے مدنی منع مدرسوں میں آتے ہیں تو عموماً اسکولوں میں اسمبلی لگائی جاتی ہے تو الحمد ہمارے مدنی ماحول میں اسے دعائیں مدینہ کہا جاتا ہے اس میں تلاوت ہوتی ہے نعت ہوتی ہے مناجات ہوتی ہے سلا تو سلام ہوتا ہے تقریباً دوران یا اس کا بارہ منٹ ہوتا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف مدارس کی ہم دعائیں مدینہ آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں اور یوں انشاءاللہ شاء آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کچھ طلبا جمع ہوئے دعائیں مدینہ انہوں نے کی ہماری مجلس مدنی چینل نے اس کے کچھ کلپ آپ کے لیے جمع کیے ہیں آئیے آپ کو عالمی مدنی مرکز سدان مدینہ میں ہونے والی دعائیں مدینہ کے چند مناظر دکھاتے ہیں سلو الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو صدق اللہ

کے پاس یا رسول اللہ شری دے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شرش مشکل خدا دے واسے بلا رد شہید گئے بلا کے پاس دے عشیلا پیاری دنیا سلام سلام اب سلام میرے رضا کے واسطے یو کے اشمد میں در سو دی گئے یار اور احمد رضا کے واسطے رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے کیجے خدا کے واسطے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 مختلف مدارس میں ہونے والی دعائیں مدینہ کو ریکارڈ کرانے کی تاکہ بتدریج ہم اپنے اس سلسلے میں دنیا بھر کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کو بھی مدنی چینل پر دکھانے کی کوشش کریں جیسا کہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ سوالات یہ ہم ابتدان ہی بتائیں گے اور جو مدنی منا اس کا درست جواب دینا چاہے وہ اس نمبر پر ریکارڈ کروا دیں تو قاری صاحبان ذرا چست ہو جائیں اور دیکھیں ابھی میں سوال کرنے لگا ہوں جو مدنی منا درست جواب دینا چاہے تو آپ یہ نمبر مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروا دیں تو آج کا جو پہلا سوال ہے ماہ رضا ہے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کو نسبت حاصل ہے تو پہلا سوال ہے کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا ہے پہلا سوال سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا ہے اور دوسرا سوال ہے سن عیسوی اور سن ہجری کے مطابق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے سن عیسوی اور سن ہجری کے مطابق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے سن عیسوی اور سن ہجری کے مطابق اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے یہ ماشاءاللہ ہماری اس مجلس نے سوالات بھی چلا دیے ہیں تو جلدی جلدی جو مدنی منا اس کا درست جواب جانتا ہے قاری صاحبان اس مدنی منع ہی کی آواز میں اپنے مدرسے اس کی شاخ کا نام اور درست جواب ریکارڈ کروائے انشاءاللہ ممکن ہو ممکن کا صورت میں وہ جواب ہم یہاں پر ناظرین کو بھی سنوا سکیں گے تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامد برکاتم عالیہ ہمیں ہر نیک و جائز کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کی مدنی سوچ عطا فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی کام اچھا کام نیک کام کرنے ہم جا رہے ہیں اچھی نیتیں کریں گے تو اس نیک کام کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا جیسا کہ جماعت سے فضائل کے متعلق امیر علیہ سنت نے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چالیس نیتیں بیان فرمائی کہ جو نماز کے لیے جاتا ہے اب وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے جا رہا ہے وہ ایک نیکی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر یہ اس طرح کی نیکیاں شامل کرے گا تو چالیس اور اس سے بھی زیادہ چاہے تو وہ نیکیاں کر سکتا ہے تو سرکار اعلی حضرت کا صدقہ نصیب ہوا اور امیر علیہ سنت نے بتدریج ہر نیک و جائز کام کرنے میں ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی مدنی سوچ عطا فرمائی الحمد الحمدللہ اس وقت ہمارے مدرسے کے ایک ناظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی مدنی منا مدرسے کی طرف آئے جیسے صبح روزانہ آپ کو آنا ہوتا ہے تو آپ کیا کیا اچھی نیتیں کریں گے تو اس کو غور سے سماعت فرمائیں ہو سکے تو قلم اور کاغذ یہ اپنے ساتھ رکھیں اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیتیں شامل حال ہوں یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو ذہن نشین کرا دوں اگر ہمارے قاری صاحبان چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے مدنی منوں کی بھی سوچ مزید پروان چڑھے تو جیسا کہ یہ چند نیتیں بیان کر رہے ہیں اب مدنی من بھی اپنا ذہن لڑائے کہ یہ بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے یہ بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے تو الحمد للہ علیہ سنت نے جب اسلامی بھائیوں کو یہ سوچ دی تو کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے طور سے امیر علیہ سنت کو اچھی اچھی نیتیں لکھ کر دی کہ پاپا اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے تو امیر علیہ سنت کو بہت خوشی ہوئی اور بہت دعائیں دیں تو میں اس سلسلے کی مناسبت سے تمام مدنی منوں کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی قلم اٹھائیے گا اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ بھی اچھی اچھی نیتیں لکھ کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ اچھی نیتیں ہم کمپوز کرا کر اپنے سلسلے میں کہیں لگوا دیں گے انشاءاللہ دنیا بھر کے ناظرین بھی دیکھیں گے دنیا بھر کے آپ کے جو مدنی منع دیگر مدارس میں پڑھتے انشاءاللہ ان تک بھی یہ نیتیں پہنچ سکیں گی تو آئیے ہم قاری صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کیا ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نیت المؤمنی خیر من ہی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول ہیں اس کے بارے میں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ تو آئیے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جب مدرسے کے لیے گھر سے نکلے اس وقت انہیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے الحمدللہ مدارس المدینہ میں بھی ہمارے قاری صاحبان یہ نیتیں کرواتے ہیں آئیے انشاءاللہ شاء اللہ ان نیتوں کو ہم سنتے ہیں گھر سے نکلتے وقت اور واپس گھر آ کر سلام کرنے کی سنت پر عمل کروں گا گھر سے نکلتے وقت والدین کے ہاتھ چوموں گا اور والدہ کے قدم چوم کر ثواب کماؤں گا گھر سے نکلنے کی دعا اور واپسی پر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کی سنت پر عمل کروں گا مدرسے پہنچ کر اشراک و چاش کی نماز ادا کروں گا اور اس سے پہلے یہ بھی نیت شامل کر سکتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت راستے بھر درد و سلام پڑوں گا نگاہیں نیچی کر کے پروکار طریقے سے چلوں گا اور مسلمانوں کو سلام کرنے کی سنت بھی ادا کروں گا دعائے مدینہ جب ہوگی تو ادب سے کھڑا رہوں گا اور تلاوت توجہ کے ساتھ سنوں گا اور جو کلام پڑھے جاتے ہیں بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کروں گا اور دعائیں مدینہ کی برکتیں لوٹوں گا قاری صاحب اور ناظم صاحب کی ہدایت پر جب تک کہ کوئی خلاف شرع کرنے کا حکم نہ دیں عمل کروں گا سبق پڑھنے سے پہلے سبق یاد رکھنے کی دعا بھی پڑھوں گا سبق سبکی اور منزل وقت پر سنا کر کاری صاحب کا دل خوش کرنے کا ثواب کماؤں گا الہی پانے کے لیے قرآن پاک درست اور بہتر سے بہتر انداز سے پڑھوں گا اپنے درجے اور مدرسے کے مدنی منوں کی غیبت چگلی کرنے سے بچوں گا کسی مدنی منع کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے رشک کرنے کا ثواب کماؤں گا قاری صاحب ناظم صاحب بلکہ کسی کی بھی پیچھے سے نقلیں نہیں اتاروں گا کسی کا نام نہیں بگاڑوں گا کہ یہ حکم کے خلاف ہے سب سے آپ کہہ کر بات کروں گا کہا لگانے یعنی آواز کے ساتھ ہنسنے سے خود کو بچاؤں گا کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چھپ رہ کر غصے کا علاج کروں گا کسی نے میری شکایت کاری صاحب یا والدین سے کر دی تو بدلا نہیں لوں گا دوسروں سے مانگ مانگ کر ان کی چیزیں استعمال نہیں کروں گا کسی سے بات کرتے وقت نظر نیچی رکھ کر سنت پر عمل کا ثواب کماؤں گا ناظم صاحب یا قاری صاحب کی کوئی بات بری لگی تو صبر کروں گا درجے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سبق سب کی منزل کی تکرار کروں گا اور جب کھانے کا وقفہ ہوگا تو سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا جو بھی کھانا ملا گھر سے جو بھی کھانا آیا صبر اور شکر کے ساتھ کھا لوں گا کھانے میں عیب نہیں نکالوں گا اور جب نماز کا وقت ہوگا تو قاری صاحب اور ناظم صاحب کی ہدایت کے مطابق مکمل نماز ادا کروں گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو پیارے پیارے مدنی منو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اپنے گھر سے چلتے وقت یہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو یقیناً آپ مدرسے آتے ہیں قرآن تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن گھر سے جو چلے نا تو اس چلتے ہی آپ کے ثواب کا جو میٹر ہے نا وہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے نا تو بڑے ہو کر بھی اس کا بندہ جو ہے وہ آدھی بن جاتا ہے تو آج سے ہی بچپن سے ہی چھوٹی عمر ہے تو ابھی سے ہی اپنی عادت بنائیں گے ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی جائے گی ایسے ایسے آپ کو اس میں برکتیں ملتی جائیں گی مجھے اس موقع پر چند ایک واقعات تو یاد آ رہے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کے متعلق مزید کسی اور سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی تو جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ الحمد کل بھی ہمارے جو دعا یاد کرائی گئی تھی تو مختلف مدارس سے ایس ایم ایس کے ذریعے سلسلہ ہمارا جاری رہا کہ اتنے مدنی منع مجھے یاد ہے کہ فوراً ہی وہ ہمارا مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ لالا موسا پنجاب میں تو وہاں ایک سو سینتیس مدنی منع حاضر تھے الحمدللہ ان قاری صاحبان نے تو فوراً ہی اس کا مطلب وہ ہم کو جواب دیا کہ اس وقت ایک سو سینتیس مدنی منع موجود ہیں اور سو فیصد ہی مدنی منوں کو دعا جو ہے وہ یاد ہو گئی ہے سبحان اللہ اور یقیناً دعا یاد تو کر لی تھی لیکن عمل ہوا یا نہیں یہ قاری صاحبان کا کام ہوتا ہے جی ہاں جیسے ہی صبح مدنی منع درجے میں آئے تو ایک مختصر سا ایک ٹیسٹ ہو جانا چاہیے کہ بھائی کل کی کوئی دعا تھی تو کیا کس نے سنائی کس نے کہا کس نے دیکھا تو یہ معاملات اکثر ہوتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی منع جب کوئی بات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا وہ گھر والے بھی ایک اچھا تاثر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو آئیے کیوں نہ آج بھی دعا یاد کرا لی جائے سبحان اللہ تو آئیے ہم چلتے ہیں دیکھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے درجے میں نگر منع کون سی دعا یاد کرا رہے ہیں اب آپ بالکل توجہ بھی رکھیں گے اور دیکھیں دعا یاد کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھانے والے کے ساتھ بلند آواز سے اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں اس آواز سے آپ دہرائیں گے آپ کو دعا جلدی یاد ہو جائے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمين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 وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے سوتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم سبحان اللہ ہل مدینہ آپ سنائیے اللہ سبحان اللہ مدینہ آپ سنائیے اللہم سبحان اللہ آئیے مزید آگے آتے اللہ بی اسمی کا بی اسمی اللہ بی اسمی کا دین آپ سنائیے اللہ بی اسمی کا سبحان اللہ مدینہ آپ سنائیے اللهم باسمك سبحان اسمی سبحان سہان اللہ سل مدینہ آپ سنائیے اللہ ہوما بی اسمی کا سہان اللہ سہان اللہ آئیے مزید آگے یاد کرتے ہیں اللہ ہوما بی اموت اموت اللهم باسمك اموت اموت مدینہ آپ سنائیے اللهم باسمك اموت سبحان امو اللہ مدینہ آپ سنائیے اللهم باسمك اموت سبحان امو سبحان سہان اللہ مدینہ آپ سنائیے اللهم باسمك اموت سبحان امو سبحان سہان اللہ آئیے مزید آگے یاد کرتے ہیں

اسمکا امو تو آشیا سہان اوم بی اسمکا امو تو آشیا سہان میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم نے سوتے وقت کی دعا یاد کرنے کی شہادت حاصل کی نیت کیجیے کہ اسے یاد رکھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے عزوجل اللہ ازل اللہ حبیب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 سے یہ سنتیں بھی سیکھ لیں گے کہ سوتے وقت ہمیں کیا کیا سنتوں پر خیال کرنا چاہیے تو خیر سوتے وقت یہ دعا یہ آسان بھی ہے اور یاد اسی صورت میں رہ سکتی ہے کہ جب آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے جیسا کہ کل ہم نے دعا یاد کی کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا حق اللہ حسن کا تو یہ دعا کب یاد رہے گی جب آپ اس کو اس طرح پڑھتے رہیں گے رات سوتے وقت کی دعا ہم نے یاد کی اب یہ دعا کی برکتیں بھی ملیں گی اور یہ یاد بھی اسی صورت میں رہے گی کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے آخر میں آئیے پیارے پیارے مدنی منو اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے آپ نکالیں ہاں یہ تو آپ کا امتحان ہو گیا بھائی کیونکہ آپ کو اعلان تو ہوا نہیں تھا تو آپ کہیں گے جناب مدنی انعامات کا رسالہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو یہ تو آپ کی جیب میں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر اس کے مطابق تو ہم کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کا میرے علیہ سنت نے طریقہ ارشاد فرمایا تو مدن انعامات کے متعلق آخر میں انشاءاللہ کسی بھی ایک مدن انعام کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو کچھ وضاحت پیش کی جائے تاکہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور جیسے جیسے نافذ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بہت جلدی اس کی تبدیلی محسوس ہوگی مدن انعامات مدنی منوں کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے چالیس تحریر فرمائے اور کتنی پیاری دعا امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو عطا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل جو طلبہ چالیس مدنی انعامات کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل اور ہر ماہ جوابی خانے پر کر کے جمع کروا دیا کریں ان کا حافظہ مضبوط کر دیں اور مجھے بمے ان کے استاد ماں باپ جنت الفردوس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما سبحان اللہ کتنی پیاری دعا میرے سنت عطا فرمائی تو اگر آپ نے اس مدن انعامات کا رسالے کو حاصل نہیں کیا اس کا کارڈ کو حاصل کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آج میں آپ کی خدمت میں پہلے مدنی انعامات انعام کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا پہلا مدنی انعام کیا ہے پانچوں پانچوں نمازیں با امامہ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں یا نہیں اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل سوال ہو گیا مشکل سوال تھوڑی ہے پانچوں نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہے جی ہاں اب آپ کی عمر آپ کہیں گے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں تو یاد رکھیے کہ جو سات سال کی عمر کا ہو اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور دس سال کی عمر میں تو والد کو حکم ہے کہ اگر بچہ نہ پڑھے تو اس کو پٹائی لگائے کیوں نہیں پڑھتے تو سختی کرنے کا حکم ہے تو اور جیسے اگر اتنی بالغ عمر ہو گئی تو اس پر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے تو جس کے لیے ممکن ہو کیونکہ مسجد الحمدللہ قریب قریب ہوتی ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں اور تکبیر اولا یہ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مدنی منع مسجد میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں نہیں نہیں مسجد کا تو ادب کرنا چاہیے اور مسجد میں تو باوقار انداز سے کونے میں بیٹھ کر ذکر و اسکار میں مصروف رہنا چاہیے تو پانچوں نمازیں پڑھنی ہے امامہ شریف یاد رکھیے کہ صرف مدرسے کا لباس نہیں ہے کیا مدرسے میں آئیں گے تو امامہ شریف پہن لیں گے نہیں نہیں اس کو تو پورا دن سجائے رکھنے کی سعادت حاصل کرے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کی طرف رک کر کے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں سبحان اللہ کون کون نیت کر رہا ہے ہاتھ اٹھائے بھائی عبدال نواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ پورا دن امامہ شریف کا تاج اپنے سر پر سجا کر رکھیں گے انشاءاللہ تو اب دیکھیں کاری صاحبان کون کون کارکردگی ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہمارے اتنے مدنی منع تھے اب اتنے مدنی منوں نے پورا دن امام ماما سجانا شروع کر دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں پر دیکھنا شروع کر دی کہ مدرسۃ المدینہ کے تمام مدنی منوں نے یہ دعا یاد کر لی ہے تو سبحان اللہ ہو سکتا ہے کل یہ خبر بھی آ جائے کہ یہ فیضان مدینہ راول پنڈی کے تمام مدنی منوں نے امام شریف کا تاج پورا دن سجا لیا سبحان اللہ تو یہ انشاءاللہ شاء اللہ جہلم سے بھی آگے خبر سبحان اللہ اس طرح سے یہ خبریں دنیا بھر سے آنا شروع ہو جائیں گی تو ہمیں انشاءاللہ اس کی کارکردگی دنیا بھر میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پانچوں نمازیں با امامہ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اس طرح یہ عمل ہوگا تو ہمارا پہلے مدنی نام پر عمل ہو جائے گا نیت کر لیں اور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 اللہ